تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ ان کے سارے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے ہر ہر چیز کی پوری طرح گنتی کر رکھی ہے